ماشاءاللہ کافی دنوں کے بعد ہمارے سلطان بھائی تشریف لائے ہیں سلطان کے بغیر سلطنت کیسے ہوتی ہے یہ ہمارے سلطان بھائی کو پتہ ہی نہیں ہے تو بھائی اگر آپ سلطان ہیں تو کم از کم اپنی سلطنت کا اپنے گھر کا دھیان رکھا کیجیے کبھی کبھی جھانک جایا کیجیے جی ہمارے سلطان قادری بھائی مائک پر تشریف لاتے ہیں السلام علیکم اللہ مفتی صاحب بڑی معذرت کہ میں نہیں آ کر چکا کچھ تھوڑی کام کی زیادتی باہر کے بڑی معذرت چاہتا ہوں میں تو خادی ہوں اور کہیں نہ کہیں سے جھاگ بھی دیتا ہوں کسی اور نام سے بھی آ جاتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے مفتی صاحب ایک سوال ہے میرے پاس سوال یہ ہے کہ پرند اپنا جیسے کہ چار پائے ہوتے ہیں جانور ان کے حلال اور حرام کا تو پتہ چل جاتا ہے لیکن یہ جو پرندے ہیں ان کے لیے کیا نشانی ہے کہ کون سا پرندہ حلال ہے اور کون سا حرام ہے کیا اس کے بارے میں کوئی ہمارے پاس ان کے میں آ سکے بہت شکریہ جزاک اللہ خیر جی شکریہ جناب جو پرندہ ہے یہ اس میں پرندوں میں بھی قسم ہے یعنی ایک ہے جو شکاری پرندہ ہوتا ہے جو جانوروں کا شکار کرتا ہے وہ بھی ناجائز ہے اور جو مردار کھاتا ہے وہ بھی ناجائز ہے اور جو پنجوں سے پکڑتا ہے وہ بھی ناجائز ہے اس کے علاوہ جو جائز حلال چیز کھاتے ہیں شکار نہیں کرتے اور وہ یعنی پنجوں سے نہیں پکڑتے تو وہ جائز ہیں پرندوں میں یہ ایک اصول ہے شکار کرنے والے پرندے جو ہیں ویشی جیسے چیل اسی طریقے سے کوا اور اسی طریقے سے شاہین وغیرہ یہ جو جو بھی شکار کرتے ہیں یا پنجوں سے کھاتے ہیں یہ علیحدہ بات ہے کہ جو بندیوں کے نزدیک کوا کھانا جائز ہے کالا کوا بھی وہ کھا جاتے ہیں لیکن یہ کالا کبا کھانا بھی جائز نہیں کیونکہ مردار کھاتا ہے یہ تو اس لیے یہ ایک اصول جو ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے اس اصول کے مطابق جو جس جانور میں یہ پرندے میں شرطیں نہیں ہوں گی وہ جائز ہوگا جس میں یہ چیزیں ہوں گی مردار کھائے گا شکار کرے گا پنجے سے پکڑے گا وہ ناجائز ہوں گی